اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے